ہاں تو اگر آپ ہمارا انٹرنیٹ کا وہ لے لیں کیا ہے صاحب احمد رضا ڈاٹ نیٹ اعلی حضرت ڈاٹ نیٹ اس پہ لگا اور پوسٹر بھی لگا ہوا سامنے کفے سوپ پر لیکن آپ نے پوچھا تو آپ نے کہیں دیکھے یہ سب کا جواب دے رہے تو مجھے جواب ہی نہیں دیے مولانا سمجھے نا تو کفے سوپ کا مطلب یہ ہے کپڑے کو ارسنا یا گھرسنا دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ کا پاجامہ وغیرہ نیچے ہے ٹخنوں سے تو یہاں سے گھرسیں یا ادھر سے یا نیچے سے موڑیں یا ادھر سے موڑیں یہ کفے صوب کہلاتا ہے اور فتویٰ اس پر ہے اعلیٰ فاضل بریلوی کا کہ یہ مقروع تحریمی ہے اور سریحن کتاب اللباس میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بالوں کو سمیٹنے سے یعنی جوڑا باندھنے سے اور کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا ٹھیک اب مسئلہ کیا ہے کہ جس سے منع ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹ کے اس میں یہ حدیث شریف ہے کہ غرور اور تکبر سے اگر لٹکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اب آج کل ایک رواج جیسا ہو گیا جیسی ملی آپ نے اٹھا کر کے پہن لی بلکہ اتنی لمبی لمبی ہیں کہ اس کو دس دفعے موڑیں تو تب جا کر کے ٹخنے اوپر ہوتے ہیں اچھا اتنی توفیق کسی کو ہوتی نہیں کہ گھر میں آن کر کے کوئی چار انگل کا پائنچا قطر کر کے ترپائی کروا کر کے پہن لیں گے چلو ٹکنوں سے اوپر ٹھیک ہے لو جیسا ملے ویسا لوگ پہن لیتے تو اس میں اگر وہ اسی طرح لٹکا رہے تو اس کو مقروعیت تنظیح کا علمان ہے ٹھیک اور اگر اس کو موڑا جائے تو یہ تحریمی ہے تحریمی کا مطلب یہ کوئی ایسے اگر نماز پڑھے تو یہ نماز اس کی واجب الادا ہے دوبارہ پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے جناب چلیے اور کوئی صاحب ادھر سے کسی سے آپ نے ہاتھ اٹھایا جی آپ فرمائیے